يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة <clears throat> كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى علیہ علزال کبھی قادر صدق اللہ بیوم القیامہ میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی ایحسب الانسان اللہ نجمہ اظامہ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی قبر میں بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ نہیں اٹھا سکیں گے کیوں نہیں بلا قادرین ہم اس بات پر قادر ہیں اٹھائیں گے اعلیٰ نصویہ بنانا ہماری قدرت کو دنیا میں دیکھے کہ جو ہم نے بنائے ہیں اس کی انگلیوں کے پورے ان میں ہماری قدرت کی جھلک ہے کسی کے آپس میں نہیں ملتے بل یرید الانسان الیفجر اماما امامہ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے یہ خیال اور ارادہ رکھتا ہے کہ لیف جرا عامہ کہ وہ آگے بھی جا کے جھگڑا ہی ڈال کے کامیابی حاصل کر لے گا یس الیان یوم القیامہ پھر پوچھتا بھی ہے یہ کافر انسان بطور استضاء کے قیامت کب آئے گی اور میں آ جائے گی فیضہ برق البصر جب قیامت آ جائے گی آنکھیں پھر جائیں گی خصف القمر چاند بے نور ہو جائے گا جمعہ شمس والقمر سورج اور چاند ہٹا دیے جائیں گے یقول الانسان یوم عظن عین المفر اس وقت انسان یہ کہے گا کہ کہاں بھاگ کر نکل جاؤں کہیں کوئی راستہ ہی نہیں ہے کل ہرگز نہیں قیامت ہو کے رہے گی لا وزرا اور پھر اس وقت بچاؤ کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا رب کا یوم عزن المستقر بس ایک ہی راستہ ہوگا اس دن کہ اپنے رب کی طرف ٹکانا ہوگا یونب الانسان یوم عظم قدم و اخر انسان کو اس دن بتا دیا جائے گا کہ جو آگے بھیجا تھا یا پیچھے چھوڑا تھا بل انسان والا نفس ہی بصیرہ بلکہ انسان تو اپنے نفس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے ولو القا معذیرہ اگرچہ ہیلے بہانے ڈالتا رہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا یہ نہیں کیا لا تحرک بھی لسان کا لتا جلبی اے نبی جب آپ پروئی آتی ہے تو آپ جلدی جلدی جبرائیل کے پیچھے نہ پڑا کریں ان علینہ ہو و قرآنہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور پڑھانا فیضا قرآنہ ہو فتب قرآنہ جب ہمارا فرشتہ تلاوت پڑھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس کے پیچھے پڑھا کریں ان علینا بیانہ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی تفسیر اور بیان وضاحت کو آپ کو عطا کرنا رہی بات عام دنیا کے لوگوں کی ان کی حقیقت یہ ہے کہ تو حبون العاجلہ مخاطب کافر ہیں کہ تم لوگ تو دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہو وہ تضرون الآخرہ آخرت کو پس پش چھوڑ بیٹھے ہو قیامت کے منظر میں وجوہ یوم ذن بہت سے چہرے اس دن خوش ہوں گے الا رب بہا اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے وہ وجوہ یوم عظم باصرہ بہت سے چہرے اس دن پریشان ہوں گے تزن یوف عال بحا فاقرہ وہ خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ نظام اب سختی کا ہونے والا ہے کل اذا بلغت تراقیہ ہرگز نہیں قیامت ہو کے رہے گی اور ہر بندے کی قیامت اس کی موت سے متعلق بھی ہے کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے گی وکیلا اور اس کو کہا جاتا ہے من راک اب کوئی جھاڑ پھونک کوئی دم درود جنتر منتر ہے تو وہ کرو تاکہ موت نہ آئے لیکن بندہ سمجھ جاتا ہے ان الفراق بس اب اہل دنیا سے جدائی یقینی ہو گئی ہے ولطفت ساک و بساک پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے الا رب کا یوم عزن المساق قیامت کے دن رب کی طرف لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا تصدیق نہیں کی نہ نماز روزہ کیا بلکہ تقزیب کی اور شریعت سے منہ موڑتے رہے اور جب شریعت کی بات کی جاتی تھی ذہب الا علی یتمتا اکڑ کر گھر والوں کی طرف چلے جاتے تھے اولا لکف اولا اے مخاطب اس طرح اکڑ کر چلنے والے تیرے لیے خرابی ہے خرابی پھر بھی تیرے لیے خرابی ہے خرابی اے اقسب ان یوترا کا سدا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا ویسی دنیا میں آیا ہے بس اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی علم الامک یمنا دوبارہ اٹھانے کے بارے میں باس کرتے ہیں اپنی تخلیق کے بارے میں سوچ لیں کہ ہم نے قطرہ ناپاک سے جو ٹپکنے والا ہے اس سے اس انسان کو بنایا ہے سم مکان اعلی قطن پھر شکم مادر میں وہ قطرہ وہ خون جمع ہوا بن گیا پھر گوشت بن گیا پھر دیکھو کتنا پیارا انسان پیدا کر دیا فجالمن حسین ذکر والا بس اسی سے اللہ کے حکم سے مرد و زن دونوں طرح لڑکا لڑکی دونوں طرح پیدا ہوتے ہیں علیہ سزا علی کبھی قادر نالا کیا آپ اس رب کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا ضرور بضرور وہ اللہ قادر ہے کیوں نہیں قادر خدا مردوں کو زندہ کرے گا یہ سورہ قیامہ ہے قیامہ قیامت سے متعلق ہی ہے اور مکی ہے یعنی قبل الحجرت نازل ہوئی لا و بیوم القیامہ ولا اقسم و اللوامہ یہ لا برائے نفی ہے یعنی کسی اور چیز کے بارے میں قسم نہیں قسم قیامت کے بارے میں ہے کہ وہ یقیناً آ کے رہے گی قسم کسی دوسرے نفس کے بارے میں نہیں جو امارا وغیرہ ہے قسم اٹھاتا ہوں میں نفس لبامہ نفس کی تین قسمیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں ایک وہ ماں ابر و نفسی ان نفسا لمارا تم بسو نفس سرکش جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ ایک مدت کے بعد انسان کو تمبی ہو جاتی ہے نیکی کی طرف آ جاتا ہے اگر تو پھر اس کی نیکی کا نظام جب غالب ہوتا ہے گناہ کم ہوتے ہیں تو جب اس سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو اس وقت تو جوش جذبے میں غلطی ہو گئی ہے لیکن جیسے سیڈ میں آئے گا اور سوچ آئے گی تو اس کو اپنا نفس ملامت کرے گا یہ تم نے غلطی کی ہے اس بندے کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا یا یہ فلانا کام جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اچھا نفس ہے جو انسان کو نا مراقبے میں محاسبے میں یہ ملامت کرنے لگ جائے تو یہ انشاءاللہ توبہ کی طرف آئے گا اور پھر جب خالص نیک ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ ہے جس کو سورہ فجر میں بیان کیا یا یہ تو ہن نفس رب کے مرضیہ میدان حشر میں اعلان ہوگا اے نفس مطمئنہ اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہے جاؤ جنت میں جو داخل ہو رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ نفس لمہ و لبامہ بھی اچھا ہے کہ ملامت ہو جائے یہ صوفیہ لوگ جو مراقبہ کراتے ہیں نا محاسبہ مراقبہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو جب آپ سونے لگیں دو رکار نفل پڑھیں کسی نے ہمارے بارے میں کچھ کہا اس کو معاف کیا میری غلطیوں کو معاف کر دے اس وقت پانچ منٹ سوچنا چاہیے کہ آج دن کو میں نے کیا کیا کیا ہے نیکیاں کی ہیں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے فضل سے وہ ماں توفیقی اللہ باللہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور اگر گناہ کیے ہیں تو پھر ان پر استغفار کرے یہ ہوتا ہے مراقبہ آج چار گناہ ہوئے ہیں پھر کل دوسرے دن جب مراقبہ کرے گا تو پانچ ہو گئے یا تین ہو گئے یہ ترقی کیسی کر رہا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ گناہ نہیں ہوتے پھر ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر استغفار کرتا ہے پہلے تو گناہوں پر استغفار کرتا ہے نا پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر استغفار کرتا ہے کہ میرے رب تیری شان کے مطابق میری عبادت نہیں میں اس پر بھی استغفار کرتا ہوں یہ مقام ہے جو چاہیے جو انسان کو دنیا آخرت کے لیے نجات کا ضامن ہے وہ یہ مقام ہے ہم صبح اٹھ کر بھی لوگ تہجد پڑھ کر بھی مناجات کر کے بھی پھر رب سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کما حق ہو تو عبادت نہیں ہو سکی تدریجن یہ مرحلہ حاصل ہوتا ہے جب انسان حاصل کرنا چاہے تو نفس لوامہ بھی اچھا ہے اگر کسی کو ملامت کر رہا ہے تو ایک دن صحیح ہو جائے گا ایحسب الانسان اللہ نجمہ اظامہ اب قیامت کی بات آ رہی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو یوں یوں جمع نہیں کر سکیں گے کیوں نہیں کر سکیں گے اس کی سوچ ناقص ہے اس کی تعلیم کمزور ہے اس کی تربیت ناقص ہے اسی اس کو کسی نے غلط راستہ دکھایا جو خود ساختہ ایجاد کرنے والے ہیں نا نظریات ان کی ایجاد ناقص ہے انسان خود ناقص ہے یہ کلام اس کامل ذات کی ہے اور اس کے معصوم پیغمبر پر نازل ہوئی کہ جو یہ درس دے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سب کچھ اللہ نے بنایا اب ایک اللہ کا نظام ہے جو خالق ہے نا جی اور ایک اس کا نظام ہے جس نے بندر کا نظام پیدا پیش کیا کہ انسان پہلے بندر تھا تو پھر انسان بنے تو خود ہی پہلے بندر ہوگا قرآن تو کہتا ہے احسن تقویم اس کو ہم نے پیارا بنایا وہ کہتے نہیں ہم پہلے بندر تھے پھر ترقی کر کے بنے تو اب بہت سارے بندر جو پھر رہے ہیں یہ ترقی کر کے انسان کیوں نہیں بنتے ان کو ترقی کراؤ نا وہ جو ناچ گانے کے اوپر بندر بیٹھا ہوتا ہے ہے اس اس اس کو کو نے وہ ٹوپی بھی ہوتی سیدھا انسان کیوں نہیں بناتا اور فضول دنیا اس ڈارون کے اس نظریے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد رکھتی ہے اور یہاں انسان تو یہ بندر تھا خود ہی بندر ہی تم تو اب بھی بندر ہو صوفیا اور علماء ان کے جو کشف ہیں وہ تو اب بھی کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے ہمیں اس کی اصلی حقیقت نظر آتی ہے کوئی بندر نظر آتا ہے کوئی خنزیر نظر آتا ہے ہوتا بظاہر تو انسان ہے وہ ہمارے بد کی وجہ سے اس کا نظام ہٹ چکا ہے اللہ پاک کا جو کلام ہے یہ سچا کلام ہے سچے پیغمبر پر نازل ہوا اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ انسان کو زندہ کرنا جن کو ایمان حاصل ہے انہیں یہ بات ماننا کوئی مشکل نہیں اور جن کا نظریہ یہ خود ساختہ نظریہ ہے ان کے لیے ظاہر ظاہر مشکل ہے ہر کام مشکل ہے ان کے لیے ماننا بلا قادرین اللہ نصوی بنانا دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگ قرآن حدیث کے ماننے میں تو سوچ و بچار کر رہے ہوتے ہیں سوچ و بچار کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے ایک بندہ چلتے چلتے کوئی بات یہ سائنس کی تحقیق یہ ہے تو ہاں ہاں یہ سائنس کی تحقیق یہ جی سائنس کی تو اس کی تو آپ نے تہ تک پہنچے ہی نہیں اس کی تحقیق ہے کتنی کل ہی اگلے سال تبدیل ہو جائے گی اس پر تو سو فیصد ہر کوئی یقین کر لیتا ہے کہ سائنس نے کہا ہے کہ کانوں کو چھپا کے رکھو سردی اندر سے جاتی ہے کانوں سے تو ساروں نے کھوپے لگا لیے پچھلے سالوں میں پھر کسی نے کہا یوں ہوتا ہے اور قرآن حدیث جو سچی کتاب ہے اس کو ماننے کے لحاظ سے سوچو بچار پڑ جاتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ ایسا ہے تب یہ نہیں ہے کیونکہ وہ نظریہ ایمان نہیں ہے جس وجہ سے اس چیز کو ماننے میں مشکل پیش آتی ہے فرمایا بلا قادرین اللہ بنانا ہم کیوں نہیں زندہ کر سکتے ہیں ہماری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو انسان اپنے انگلیوں کے پوروں کے لکیروں کو دیکھ لے اور اب اس پر پوری تحقیق ہے اور اور وہ لکیریں جناب اب دوسرے بنانے والے بھی آئے تھے کہ وہ پکڑے جاتے ہیں دہشت گرد تو یوں تو لکیریں اس کو کاٹ کے دوسرا نظام کہ تاکہ پورے نہ آ جائیں لیکن کوئی انسان دوسرے انسان کے پورے آپس میں نہیں پھر انہوں نے کیا کیا چلو پاؤں کے انگوٹھوں کو چیک کرو بل جرید الانسان لیفجر اماما انسان جھگڑا یہاں کرتا ہے نا اور یہ سمجھتا ہے کہ آگے بھی جھگڑا کر کے کام کر دوں گا یعنی انبیاء کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں بات نہیں مانتے تو وہ سمجھتے ہیں آگے بھی جا کے جو ہی کام ہو جائے گا آگے یہ نہیں ہے یہ وہ دار الجزا ہے یہ دار العمل ہے اس میں تو اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق سارا کچھ جزا اور سزا ہوگی اور پھر پوچھتے ہیں کہ آئی نہیں ہے کہ کب آئے گی یہ بھی استحزا ہے پر میں آ جائے گی یہ چاند سورج تارے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے خصف اللہ جمع شمس والقمر اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا مگر صرف وہاں اللہ کا دربار ہے ادھر سامنے پیش ہونا ہے قیامت کے دن یوم بما قدم اخر انسان کو بتا دیا جائے گا پہلے کیا بھیجا ہے پہلے نیکی کیا بھیجی ہے وہ یہ یہ ہے پیچھے اگر تم چھوڑ کے آئے تھے صدقہ جاریہ تو وہ یہ ہے اور اگر کوئی غلط چیز چھوڑ کے آئے تھے تو وہ یہ ہے میں یشفا شفاطن یق اللہ رسیب منہا شفاطن سید یقو کفلم اچھی چیز ایجاد کر گیا پیچھے صدقہ جاریہ ملتا رہے گا جیسے حدیث میں آتا ہے نیک اولاد کوئی اور صدقہ جاریہ یا کوئی کتاب اچھی ہے اس طرح اور اگر بری چیز چھوڑی تو وہ بل انسان والا نفسی بصیرہ یہ ہم سب کے لیے یہ آیت دستک دے رہی ہے بل انسان والا نفسی بصیرہ ہر انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے میری نیکی کیا ہے میری سوچ کیا ہے فکر کیا ہے میری خلوت کیا ہے میری جلوت کیا ہے میرا دھوکہ فراڈ کیا ہے میری سچائی کیا ہے میرے تمام نظام الانسان علی نفس ہی بصیرہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اس اس سے بہتر پھر کا رب جانتا ہے اس کو تو کوئی اس کو جانے یا نہ جانے تو اس کا رب جان رہا ہے لہذا اپنے نظام کو صاف کرے توبہ استغفار میں رہے گناہوں سے بچے اپنی سوچ کو پاک کرے بظاہر لوگ عالم الغیب تو نہیں ہوتے تو یہ کہتا رہے کہ چوری نہیں کیا فلان نہیں کیا فلان نہیں کیا آگے ہیلے بہانے انسان پیش کرتا ہے حقیقت میں تو اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں آگے وہی سے متعلق بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے جب جبرائیل علیہ السلام آ کے وہی کرتے تو فرمایا کہ آپ اس ڈر سے پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے تو ایسا نہیں ہوگا ہم آپ کے دل پہ پکا کر دیں گے اس کی تفصیل بھی عطا کر دیں گے آپ جلدی نہ پڑھا کریں جبرائیل کو پہلے پورا پڑھنے دیا کریں اور دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا دنیا تو سے محبت کرتے ہیں آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں وجوہ یوم الا ربہ ناظرہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے چہرہ انسان کے نظام کا پورا ترجمہ کرتا ہے ذرا سی پریشانی ہو جو مرضی ہے اپنی پریشانی کو یہ چھپاتا رہے چہرے پر اس کا اثر اور جو اہل شناس ہوتے ہیں وہ ویسے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا حقیقت ہے اور کیا نظر ہے اور ہمارے ہاں یہ چہرے کی شناس پر باتیں بھی ہوتی ہیں خبروں میں بھی ہوتی ہیں اور فلانا جیل عدالت میں پیش ہونے کے لیے آ رہا تھا نا تو چہرے کا تاثر کیسا تھا مطلب ڈر تو نہیں رہا تھا اچھا وہ پھر جو وہ پیش ہونے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا وہ بڑا یوں ہو کے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ دنیا سمجھ رہے کہ ہم اتنے ڈرے ہو او یار ڈرو یا نہ ڈرو آ تو رہے ہو نا عدالت میں پیش ہونے کے لیے فی الحال تو مجرم بن کے آ رہے ہو نا تو یوں چلنے سے جرم تو دور نہیں ہوتا تو ہے کہ جو چہرے کا جو ہے وہ انسان کے اندرونی نظام کا ترجمہ ہے ایمان کے لحاظ سے بھی چہرے پر ایمان نظر آتا ہے اور دوسرے لحاظ سے بھی کہ تو آخرت میں بھی چہرہ انسان کا ترجمہ کرے گا پر میں بہت سے چہرے آخرت میں تر و تازہ ہوں گے اور اللہ پاک کا دیدار ہوگا دیکھ رہے ہوں گے وجوہ یوم باسرا بہت سے چہرے آخرت میں باسی ہوں گے تر و تازہ کے مقابلے میں باسی ہوں گے اور سمجھ جائیں گے کہ آج ہماری پکڑ آ گئی ہے اور یہ تو عام جب انسان کی موت کے لحاظ سے روح قبض ہو رہی ہو تو تراقیہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ نظام ختم ہے کہا جاتا ہے کوئی ہے جنتر منتر یہ جہاں شرک زیادہ ہو نا وہاں جنتر منتر ایسے میں سے چیزیں عرب میں بہت زیادہ تھی دم درود اس طرح کا وہ کچھ کرتے تھے یوں میں آپ کو انتر منتر جنتر لاؤ نا جو موت سے تمہیں بچا لے اس المنیت انشبت ازفا رہا القی تو کل تمیمت لا تنف جب موت اپنے پنجے گھاڑ لیتی ہے کوئی طویز کارگر ثابت نہیں ہوتا مل راک ہے کوئی جھاڑ بھوک والا تو لاؤ اس کو موت نہ آئے وزن انہو الفراق بس وہ سمجھ جائے گا اب جا رہا ہوں ولطفت الساق و بساق پنڈلی جو پنڈلی پر رکھی ہے وہ اٹھا نہیں سکے گا ابھی جب رکھی ہے اور روح نکل گئی تو اٹھا نہیں سکے گا بعض رات نے اور بھی اس کی تفسیر کی اپنے رب کی طرف دوڑتے جائیں گے اور کافر وہ جنہوں نے اللہ رسول کی تصدیق نہیں کی نماز روزہ نہیں کیا تکذیب کرتے رہے حق سے منہ موڑتے رہے اور سمجھتے رہے کہ کچھ نہیں ہے ویسے ہی ہے اقسب السان کا سدا یہی جو نظریہ ابھی پیش کر رہا ہوں اقسب السان کا سدا انسان سمجھتا ہے کیسی پیدا آیا ہوں بس گیا ہوں جانور کی طرح یہ جانور ہی ہے نا جب انسان قرآن حدیث سے دور ہو تو پھر جانور ہی ہوتا ہے نا ایمان نہ ہو تو جانور ہے جس کو قرآن نے خود کہا کل انعام بلحم ازل مزل اور اللہ رسول کو یاد نہ کرتا ہو تو مردار کے حکم میں مردہ ہے وہ کہ ذاکر جو اللہ رسول کی تسبیح کرتا ہے جو وہ اس کو زندہ کہا حدیث نے تو یہ جو یہ جانور ہیں یہ کہتے ہیں بس آئے اور گئے اسلام جو سوچ اور نظریہ دے رہا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی آگے ہے اور اس میں حساب و کتاب ہے انسان اللہ کی قدرت کو سوچنا چاہے تو یوں سوچے کہ قطرہ ناپاک سے کتنا پیارا انسان بنایا ہے یہ اللہ پاک کی قدرت ہے اور پھر آگے اس کے تدریجی مراحل ہیں کیا اللہ پاک اس طرح کی جب بڑی معمولی سی چیز سے اتنا پیارا انسان بنا سکتا ہے تو وہ قبروں سے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا ایمان والے کے لیے بات ماننا کوئی مشکل نہیں کافر کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ مادی زندگی کے پیداوار ہے اللہ سمجھ نصیف